اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے ان کا زوم یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دے دی گئی ہے اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے جو افطرا پردازی یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں انقریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا